دیکھیے ہم نے کل سبق پڑھا تھا فیل مظاہرے کے حوالے سے فیل مظاہرے کے متعلق مظاہرے معروف کیسے بنتا ہے اور مظاہرے مجبور کیسے مظاہرے مجبور کا قاعدہ بھی پڑا اور نظم بھی پڑی نظم بھی پڑی تھی آج ہم انشاءاللہ سوالات کی طرف آتے ہیں سوالات کی طرف آتے ہیں اب تھوڑا سا آپ لوگ بھی اس میں تھوڑا سا تیار رہنا نے سوالات میں نمبر ایک پیلے مظاہرے کے وہ سیگے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے جن کے آخر میں پیش آتا ہے پہلے مظاہرے کے وہ سیگے بتاؤ کتنے سیگے ہیں اور کون کون سے سیگا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا پانچ ہیں کون کون سے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ یا ہو یا یہ سب پلو ہو بس آپ یہ بتا دیں واحد واحد واحد مذکر مونس مذکر حاصل واحد متقلیم اور جمع متقل جو ہے نا یہ بس آپ کو پتا جی آگے بتائیں واحد مونس واحد واحد متقلم اور جمع پکڑ لیں باقی کدھر ہیں ساتھی کدھر ہیں ساتھی غائب کدھر ہیں پانچ سیکھے ہیں اس میں سے آگے چلیے نمبر دو پہلے مظاہرے کے کون کون سی ہیں جن کے آخر میں نون عرابی ہوتا ہے نون عرابی کتنے سیگوں میں ہوتا ہے یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا نون عرابی سات سیگوں کے آپ میں ہوتا ہے نون عرابی نون عرابی سات سیگوں کے آپ میں ٹھیک ہے نا سات سیگوں کے آپ میں اور وہ سات سیگے کون سے ہوتے ہیں چار تسمیا کے ہوتے ہیں چار تسمیا والے آ جاتے ہیں اور ایک واحد مونس حاضر والا سیگا آ جاتا کون سے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر یہ سات وہ بن جاتے ہیں سات سیگے بن جاتے ہیں نمبر چار یہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے ساتھ جتنے بھی ساتھ جن لوگوں نے گفت کٹائے گفت نمبر چار افعال فیل کی پورے پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو یہ تنیبو سے میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں آپ لوگوں نے یہ گردانے کیسے کرنی ہے ان کی آپ آپ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ اس کو آپ سنتے سنتے جائیے آپ لوگ خود بنائیں گے گردانے جیسے وہ یا فلوی گردان بن یف فلو یا فلان کسی گردان آپ نے ان شاء اللہ خود بنانی ہے بس وہ سنیں گے دو دفعہ میں پڑھوں گا ان شاء اللہ آپ کو آ جائے گا جستانی بو نیبو جستانی بانے یہ جستانی بو نا سجستانی بو سجستانی بانے یہ جستانی بنا تجتنبو تجتنبان تجتنبونا تجتنبینا تجتنبان تجتنبن اجتنبو تنی دوبارہ دیکھیے یجتنبو یجتنبان یجتنبونا تجتنبو تجتنبان بانے گا یجتنبنا تجتنبو تجتنبان تجتنبونا تجتنبینا تجتنبان تجتنبنا یہ بارہ سیکھا تجتنبو اجتنبو نجتنبو ٹھیک ہے یہ یہ مسالے کی گردان کی معروف اگر لا شروع میں لگا دیں گے تو لا یشتا لا یشتا نبان لا یشتا نبونا لا تشتا نیبو لا تشتا نبان لا یشتا نبنا لا تشتا نیبو لا تشتا نبان لا تشتا نبونا لا تشتا نبینا لا تشتا نبان لا تشتا نب لا اشتا نیبو لا نشتا اچھا اس کے اب مشہور جاتے ہیں اس کے اوپر ذرا مشہور کے لیے کیا کرتے تھے کہ جو حروف اٹینٹ ان کو ضمہ اور سیکنڈ لاسٹ کو سیکنڈ لاسٹ کو زبر سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دیتے تھے مظاہرے مجبور کے اندر تو کیا بن جائے گا یو یو ہو جتانا ہو تو اب اسی طرح دان کرتے ہیں یوجتا نہ وہ یوجتا نہ ہے یوجتا نہ بونا بان یوجتا نہ بنا چھٹا کا یوجتا تنا بنا ٹچتا نہ وہ تجتا نہ بان ہے تا نہ بونا سچتا نہ بینا سچتا نہ بانے تجتا یوج تناب یوج تناب ٹھیک ہے جی یوج تناب یوج تنابان یوج تنابونا یوج تناب یوج تنابان یوج تنابنا یوج تناب یوج تنابان یوج تنابونا یوج تنابینا یوج تنابان یوج تنابنا یوج تناب یوج تناب آگے چلیے جب تبو جب تبو کی کتان میں نے بتایا آپ کو صرف طریقہ آنا چاہیے چاہے وہ کیسا بھی چیزاں آ رہا ہوگا بھی مسکر آ رہا ہوگا آپ نے اس کی اللہ بنتی جائے گی لیکن آپ تھوڑی سی ذرا ہمت کرنی ہے کنفیوژنگ کنفیوژنگ کیسے ہوتی ہے جا کے چھٹا اور بارہواں سیکھا تھوڑا سا ذرا کرتا ہے ٹھیک ہے چھٹا اور بارہواں جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کرتا ہے باقی کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس کے اندر سے آپ نے یک تبو بھی دیکھیں میں کرتا ہوں یک یک تبان یک تبان علی فنون آپ لگا دیا اور میں نے بتایا تھا الف سے پہلے ہمیشہ کیا آئے گا زبر آئے گا الف سے پہلے کیا آتا ہے زبر یب تب بان تو تو آپ کے اوپر کیا ہوگا زبرد یک تب یک تو بانے یب تو گونا تخت بو تخت بانے یک کیا ہوگا پھر چھٹا فیگر کیا ہونا چاہیے یب تبو یک تو بانے یب تو گونا تخت بو تخت بانے یک ٹھیک ہے تختبو تختبان تختبونا تختبینا تختبان تختبنا اختبو اور نقطب چھٹے سیگے میں نے آپ کو بتایا تھا نا چھٹے سیگے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاں، نون لگتا ہے نون لگتا ہے النا جیسے آیا تھا نا یہ النا لیکن اس پہ آئین کے اوپر زبر تھا یہاں پہ آئین کے اوپر کیا ہے یعنی جو با ہے با اس کے اوپر پیش ہے تو یہ پیش ہی رہے گا یف ابنا جیسے یف النا نا یف النا تو یہ کیا رہے گا تبنا یہ تا کے اوپر کیونکہ پیش ہے تو سب تب تک یق سبنا سب تب تک تو تکتبان تک تو بونا تک تو بینا تک تو اب اور نکتبو اس لیے میں مجھول کرتا ہوں مجھول یہ آسان ہوتی ہے مجھول ہر ایک چیز کی جو آئے گا نا مجھول مشکل ہوگا معروف مجھول آسان ہوگی مائنڈ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ہاں اب یہ کیسے ہوگا کہ ابھی اصل کتب ہے ماضی کتب ہے مظاہرے اس کا یک طبو کے وزن پر آئے گا یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مظاہرہ چینج ہوتا رہتا ہے ماضی ماضی کیسے آ رہا ہوتا ہے مظاہرے چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کتبا یک طبو کتبا یک طبو مظاہرے کے اندر جو کلمہ ہوتا ہے نا این این سے مراد عین کلمہ ہے نا اس کے اوپر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی تو اس لیے ایسا ہوگا اب میں مجھول کرتا ہوں یوگ تبو یوگ تب تبان یوگ تبونا تب تب تبان یوگ تبنا تب تبان تبان تبونا تبنا اور مظاہرے مجھول جو ہے وہ تب کا تقریباً سیم ہوتا ہے بالکل معروف میں تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں لیکن مظاہرے مجھول وہ بالکل سیم رہے گا یوگتا وہ یوگتابان یوگتابونا تختہ وہ تختوان یوگتابنا تختہ وہ تختوان تختابونا تختابین تختابنا تختب اور نختب اب آگے چلتے ہیں جی یس ماؤ یس ماؤ یہ یف آلو کی طرح بتانا ہے اس کا یس ماؤ کیسے ہے یس ماؤ یف آلو یس ماؤ یف آلو یس ماؤ یس مانے ٹھیک ہے یس ماؤ یس مانے یس ماؤنا تسماؤ تسمانے یس مانا تسم تسمعان تسمعون تسمعین تسمعان تسمعنا ن تسم ٹھیک ہے یسم یسمعان یسمعون یسماؤن تسم تسمان یسم تسماؤ تسمان تسماؤن تسم عین تسمان تسمان عصم اور نسم مجھول کیسے ہوگا یسماؤ یوسماؤ یسمعان یسمعون یوسماؤنا تُسماؤ یسمعنا یسمان تُسمؤ تسمعون تسمعین تُسما عین تسمان تسمان عثماؤ اور نسم گھبرانا نہیں ہے اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے آپ کہیں گے مشکل تھا مشکل کوئی نہیں ہے زبان پہ چڑھانے کی بات ہے زبان پہ آپ چڑھائیں میں کہتا ہوں آپ بغیر سوچے ہوئے آپ کی زبان سے خود بہت نکلے گا اب مجھے کوئی وہ میں نے کون سا وہ کرتا ہوں جی، اپنا اچھا جائے جگہ پہ یہ اپنا ہے جائے جگہ پہ زبان پہ چڑھا لیا آپ بغیر سوچے ہوئے جو ہے نا وہ چلے گا بغیر سوچے ہوئے ہونا کیا کدھر رکنا ہے کدھر نہیں رکنا شکین آنا ہے کدھر اطلاع ہے یہ ہم نہیں سوچتے ہیں پھر یہ زبان چلتی ہے جس میں کہہ رہا ہوں ہے اب یہ بہت رہی اگر اس کے علاوہ کوئی پڑے گا تو زبان وہ آ جائے گی جائے گی نہیں جی خود گڑبڑ ہو گئی ہے کیونکہ زبان کو چڑھانے کی بات ہے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ مشکل چیز ہے ایک دفعہ زبان پہ چڑھانی ہے آپ کو دو دفعہ پڑھیں گے چار دفعہ پڑھیں گے چھ دفعہ پڑھیں گے آپ دس دفعہ ایک گردان کو پھیرا دیں گے نا دس دفعہ دس دفعہ پھیرا دینے کا مطلب یہ ہے ایک گردان کو پھیرا دینے میں تقریباً کوئی بیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ لگتے ہیں چلے تیس سیکنڈ لگا لیں تیس سیکنڈ دس دفعہ پھیرے کا مطلب ہے کہ آپ نے تین سو سیکنڈ استعمال کیے تین سو سیکنڈ تیس سیکنڈ کا مطلب ہے پانچ منٹ ویسو کے ٹھیک ہے تو تیس سیکنڈ کا کیا مطلب ہے پانچ منٹ پانچ منٹ کے اندر آپ کو ایک گردان یاد ہو جاتی ہے پانچ منٹ میں پانچ منٹ میں ایک گردان آپ کو یاد ہوگی تو باقی جو ہے کہ دس طرح پھیلا دینے سے زبان پہ چڑھ جائے گی انشاءاللہ شاء آگے چلتے ہیں یا علم یا علم وہ یس کا وزن ہے جیسے یسما کہنے تھے یا علم

یو لمو یو لمان یو لمونا تو لم تو لمان یو لمنا تو لم تو لمان تو لمونا تو لم تو لمنا اور تو لم اور نو لم ٹھیک ہے اس طرح یہ چلے گا آگے یم نو یہ بھی وہی وطن ہے یمنا بھی وہی وطن ہے جیسے یس نو ہے تو آنے یمنا آنا تم نو تم نہ آنے یمنا آنا یمنا یمنا یمنا یمنا یمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا تمنا آنے آنے آنے آنے آنے آنے اونا اونا اونا اینا اینا آنا آنا آنا پھر دوبارہ نہ تم ناؤ سم نا تم ناؤ تم نئی تم نا سم ناؤ نم نو بارہ یم نو یم نام نہ تم نو نم نو ٹھیک ہے یہ اس طرح وہ ہے آپ نے یاد کرنا ہے اگر یہ نہ ہو کہ جی آپ نے ابھی آپ سرسی بن جائیں خیر کاری نہ بنے کہ آئین کو کہاں سے نکالنا ہے فلاں کو کہاں سے نکالنا ہے بعض دفعہ یاد کرنے مشکل ہوتی ہے جی آواز بھی وہاں سے نکالنا سرسی بنے ابھی آپ سرسی بنے ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ یم نہ ہو یم نہ آنے یم نہ ہوں گے مطلب یم نہ ہو یم نہ آنے یم نہ ہوں گے تمنا نو تم نہ آنے یم نہ آنا تمنا تمنا نہ پھر خود بخود کیسے چیز چاہتے جائیں پھر انشاءاللہ خود بخود آپ کریں گے بغیر سوچے ہوئے بھی صحیح جگہ سے آواز نکلے گی انشاءاللہ صحیح جگہ سے نکلے گی یمنا یمنا نے یمنا نہ سمنا سمنا نے یمنا نہ سمنا سمنا نے سمنا نہ سمنا نہ سمنا سمنا نہ امنا خود بخود چلے گی انشاءاللہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یہ نہ ہونا کہ کل میں دیکھوں تو جی کل تو خیر چھٹی ہے منڈے کو دیکھوں تو ساری کلاس ہی غائب ہو بھاگی ہوئی ہو گئی یہ بہت مشکل کام مشکل کوئی نہیں ہے یہ شیطان کے دھوکہ ہوتا ہے انسان کہ جی یہ مشکل کام ہے تو کون وہ کرے گا اتنی دیر یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں وہ بس تھوڑی سی بندے کو ہمت کرنی ہوتی ہے ہمت کرنی ہوتی جی اس لیے بار بار آپ پیسہ آپ کہیں گے کیوں بار بار مجھے پتا ہے نا ہم نے مدارس کے طالب علموں کو دیکھا ہے نا مدارس سے پچھلے سال بھی جب کلاس شروع ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں سال کا جب شروع ہوتا ہے تو بہت سے ساتھی ہوتے ہیں سال کا جب شروع ہوتا ہے لیکن جو جو سال آگے بڑھتا جاتا ہے ساتھی چھوڑنا چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ایک دن چھٹی ہوئی دو دن چھٹی ہوئی تین دن چھٹی ہوئی بس اس کے بعد پھر سبق سے پیچھے رہ گئے اب دل نہیں کر رہا بھائی اب اتنا سبق آگے چلا گیا اور جہاں پہ کوئی وہ ہو اب اپنے آپ کی چوائس ہو پڑھنا جہاں آپ کی اپنی چوائس ہو تو وہاں پھر ایسا ہی ہو مدارس کے اندر بھی لڑکے باقاعدہ داخلہ لے کر وہ بھی بھاگ بھاگ جاتے جاتے ہیں ہیں وہ بھی اسٹارٹنگ میں اگر چالیس پچاس بندہ ہے تو جب کلاس سال مکمل ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ ابھی تیس رہ گیا بائیس رہ گیا پچیس رہ گیا اس طرح کا ابھی تو ہمارے ہاں تو کوئی وہی نہیں ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تو آپ کہیں کہ جی یہ میں پھر سننے کے حوالے سے میں نہیں کہا ہوا ہے آپ اپنے ساتھیوں کا ایک وہ بنائیں گروپ بنائے ان کو سناتے رہیں ساتھ ساتھ چلو جی کوئی بات نہیں کوئی پیچھے رہ گیا کوئی بات پیچھے رہ گیا کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے اگر خرگوش کی چال نہیں چل سکتے خرگوش کی چال نہیں چل سکتے کچھ کی چال پہ بھی چلے تو میں کہتا ہوں بہت وہ ہے اور کچھ کی چال ایسی چال جو مستقل ہو وہ خرگوش کی چالنا سے بہت اچھی ہے جو بچوں کی چال مستقل ہو وہ خرگوش کی چال سے بہت اچھا۔ تو اس لیے اس میں اب مرانیہ آپ میں کوئی خیر کچھ بھی نہیں ہوتا ان شاء اللہ نمبر پانچ آگے فکرات ذیل کے مانا بتاؤ فکرات ذیل کے معنی بتاؤ اب یہ دیکھیں کتابہ یکتبو کا مانا ہوتا ہے لکھنا کتابہ یکتبو لکھنا ٹھیک ہے نا کتب کتبا یکتبو لکھنے کے معنی لکھنے کے حوالے اب آپ کو بتائیں یک تو گو یب تو گانے تو یک تو آ رہا ہے نا اس کے شروع میں لا لگا دیا لا یب تلا لا یک لا یب گونا کیا مانا ہونا چاہیے لا یک مانا کیا ہونا چاہیے ہاں نہیں لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مت ٹھیک ہے نا نہیں لکھتے ہیں وہ سب مرد بھی کہہ سکتے ہیں نہیں لکھیں گے وہ سب مرد بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے نا لا یقو اب آپ کو کتبہ کا میں نے مانا بتا دیا اب اس کے چودہ سیگوں کے مانا آپ کو خود بہت سارے آ جائیں گے کہ جی کیا ہے اس یہ فائدہ ہے سب کا یہ فائدہ ہے ایک کا مادے کا مانا آ جائے یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا مانا کیا بنتا ہے بس آپ خود اس کے مانا بتاتے جائیں گے لا یکتبونا آگے ہے یس ماؤنا یس سمے یسما کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے سننا ٹھیک ہے تو سمے یسما میں کون تھا سننا تو یس ماؤنا کا مانا کیا ہوگا یس ماؤنا یس ماؤنا سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مت ٹھیک ہے نا یس ماؤنا سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مت دیکھیں اب مانا خود آپ کو آ رہا ہے اچھا جی تالمینا تالمینا علیمہ یا علموں کا معنی ہوتا ہے جاننا علم علم کے جو مانا سر جاننا جاننا علم کے جاننا کے تو علیمہ یا علموں کا معنی ہے جاننے کے تو تعلمینا تعلمینا تعلمینا نہیں نہیں وہ سب عورتیں جانتی نہیں ہے نا وہ سب عورتیں نہیں تعلمینا گردان کرے نا ذرا یا علم یا علمان یا علمونا تعلم و تعلمان یا علمنا تعلم تعلمان سالامین سالمینا دسواں گیا یہ تعلمین تعلمین جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت ٹھیک ہے جان جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت اچھا آگے آ جائیں گے یکنا یکنا یکنا ٹھیک ہے تالمین کا مانا آ گیا نا تالمین کا مانا کیا ہے جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت اچھا یہ دو عورتیں نہیں تو ایک عورت اب کیا ہاں تبنا کا کیا مانا آئے گا لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں یب تو میں نے بتایا تھا نا یہ سیکھا کون سا چھٹا سیکھا گڑبڑ سیکھی ہے اور ٹھیک ہے اس سے گڑبڑ ہوتی ہے بندے سے یب تبنا تو چھٹا اور بارہویں یک تو نہ لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں آگے آ رہا ہے جی نم نو نم نو منا آ یم نو منا آ یم نو کا مطلب منع کرنا روکنا ہم نے نا منا آ یم نو منع کرنا روکنا تو نم نو نم نو کیا ہے نم نو نم نو کیا ہوگا نم نو نون ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے نم ناؤ کون سا سیگا ہوگا نم ناؤ کا مطلب ہے روکتے ہیں یا روکیں گے ہم دو مرد ٹھیک ہے یا دو عورتیں ٹھیک ہے یا سب مرد یا سب عورتیں روکتے ہیں یا روکیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں ہاں منع کرتے ہیں یا کریں گے یا کرتے ہیں ہم سب مذکر مونس بالکل ٹھیک ہے نا نہیں وہ سب مت نہیں ہے وہ نہیں ہے نو ہم ہم سے سیکھے متکلم کا سیکھے متکلم منع کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے کا سانس منع کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مر ہم سب مر مردوں اور اچھا کا یق رکو کا مانا ہوتا ہے چھوڑنا ترک کا یت رکو کا مانا کیا ہوتا ہے چھوڑنا تو ات رکو کا مانا کیا ہوگا ات رکو ات رکو کا مانا کیا ہوگا ات رکو شروع میں کیا آ رہا ہے حمزہ آ رہا ہے حمزہ میں نے بتایا تھا حمزہ ایک طریقے کے شروع میں آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ہاں ات رکو میں ترک کرتا ہوں روکتا نہیں میں روکتا نہیں ہوں ترک کرنا ہے روکنا منع سے اترکا میں چھوڑنے کے معنی ہیں چھوڑنے کے معنی میں چھوڑنے کے معنی کیا میں اچھا جی، میں ترک کرتا ہوں یا کروں گا میں ترک کرتا ہوں کیا مونس کو میں ترک کرتا ہوں یا کروں گا یا میں چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا میں چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا دیکھو تھوڑی مشق کی بات تھوڑی سی مشق کی بات ہے کوئی نہیں آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے غلطیاں چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے آدمی کو کسی بھی علم کی جب اسٹارٹنگ لگتے ہیں کہ ابھی اگر آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ابھی نہ سمجھنا کہ جی آج سے جی اگر ہم پرسن بعد میں ہونے تو ہماری یہی حالت ہوگی نہیں جی جو ہی آپ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ یہ چیز پرانے اسباب اتنے آسان ہوتے جائیں گے بس بات یہ ہے کہ کتنا آپ گڑ ڈالتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا تو آپ اتنی جو ہے وہ کریں محنت کریں اب آ جاتے ہیں جی نمبر چھ ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو لکھنا لکھنا کیا ہوتا ہے لکھنا لکھنا ہوتا ہے تھا نا کتابہ یکبوت وقت کو ہوتا ہے لکھنا ٹھیک ہے نا تو ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں مظاہرے کا ٹھیک ہے نا ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ترجمہ کیجیے ہم لکھتے ہیں کتابہ یکبو والا کچھ بنے گا ہم لکھتے ہیں بات نقطبو کیا بنے گا نقتبو نقتبو ہم لکھتے ہیں دیکھیں مذکر حاضر اور غائب کا فرق اپنی سمجھ آتا اردو میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو غائب کے اندر وہ کے معنی آتے ہیں غائب کے اندر وہ کے مانا آتے ہیں ٹھیک ہے مذکر اور حاضر کے اندر کیا چاہیے اچھا، حاضر کے اندر تم ٹھیک ہے چھوڑتے ہو یا چھوڑو گے تم سب مر تم سب عورتیں ٹھیک ہے تو غائب اور حاضر میں فرق ہے نا تو وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے انگلش میں ہی غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یو حاضر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئی این وی متکمل کے لیے استعمال ہوتا ہے آئی این وی تو یہ تو خیر وہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے نا اس کو تھوڑا سا وہ کریں ہمت کریں اس کے اوپر انشاءاللہ ہو جائے گا جلدی کوئی بات نہیں دیکھیں بات یہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جلدی بتا دیتا ہے دوسرے ساتھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اتنی جلدی بتا رہا ہے میں بہت سست ہوں میں بہت سست ہوں تو یہ تو مجھے پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو بندے کی ہمت بعض بہت کمزور پڑ جاتی دوسروں کو دیکھتے ہوئے دوسروں کو دیکھتے ہوئے ہمت کمزور پڑ جاتی لیکن اس کو نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں جلدی بتا دیتا ہے یا فلاں ایسا بتا دیتا ہے کیونکہ اپنا ہر بندہ اپنے اس ترتیب سے چلتا ہے کوئی بندہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہے کچھ کرتے ہیں جو سارے لیکن یہ کچھ ہفتے بعد ہمت ہار بیٹھتے ہیں جو آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے آگے چلتے جاتے ہیں ایسے ایگزامس کے اندر بھی ہوتا ہے بعض ساتھی ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ کتنی تیاری ہوئی تھی میں جب تک اسکول کے اندر مجھے یاد ہے میں ہمیشہ سے ذرا ہر کام پر آہستہ آہستہ کرنے والا تھا ہمیشہ سے بہت آہستہ آہستہ لیکن جو بھی کام کرتا ہوں میں فل پوچھا جاتا ہوں کہ جی پرفیکشنزم کے اندر کہ جی اگر ایک چیز بھی پڑی ہے تو یہ مجھے پوری طرح سمجھ آئے اس طرح ہو اس طرح ہو تو میرا ایک ہمسایا ہی تھا تو وہ بھی اب ماشاء اللہ انجینئر بن چکا تو وہ لڑکا تھا تو میری ہمیشہ اسکول میں بھی پوزیشن آیا کرتی تھی ہمیشہ پہلی پوزیشن آیا کرتی تھی بہت کبھی سیکنڈ کبھی مجھ سے پوزیشن ہو جائے ویسے اکثر فرسٹ سیکنڈ فرسٹ سیکنڈ کے اندر ہی تو اس سے میں پوچھتا تھا میں کہتا تھا یار کتنا کر لیا رات کو آٹھ نو بجے قریب سے پوچھا تھا کہتا جی سارا کورس وہ ہو چکا ہے سارا کورس میں کر چکا ہوں اب جو ہے بس ریپیٹیشن کرنی ہے میں ریپیٹیشن کرنی تو مجھے بڑا ہوتا ہے جب اچھا تک یہ کورس بھی مکمل کر لیا اب کل پیپر ہے اور ابھی تک یہ اتنا کر چکا ہے میرا کیا ہوگا میں کیسے کروں لیکن میرا صبح بھی شروع ہوئی تھی سجر کے بعد کے بعد میں بیٹھا تھا ایون کہ میں اسکول ایگزام کے لیے جا رہا ہوتا تھا تو اینڈ جس ٹائم پہ میں اسکول پہنچ بھی جاتا تھا اس وقت تک بھی میرا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا تھا بڑی مشکل سے کمپلیٹ ہوتا تھا بہت مشکل سے کیونکہ جلدی جلدی آخر کے اندر جو ایک دو چیپٹر ہوتے تھے بس بس تو میں اس کہتا تھا کہ جی، آپ کیسے وہ کر لیتا ہوں تو میں نے کہا کہ یار تم پھر ریپیٹ بھی کر لیتے ہو تو تو میں بڑا وہ مجھے کہنے لگا کہ جی اگر میں ریپیٹ نہ کروں نا اگر میں ریپیٹ نہ کروں تو مجھے یاد نہیں ہوتا اگر میں ریپیٹ نہ کروں تو مجھے میں پیپر دینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اور میں کبھی بھی نہیں بلکہ شاید زندگی میں کبھی ایسا آیا ہو کہ میں نے پیپر ہاں، سے پہلے ایک دفعہ کورس کمپلیٹ کر لیا پھر اس کو ریوائز کیا کبھی بھی ایسا نہیں بس اگر ایک چیز پڑھ لی ہے پھر چار دن پہلے بھی پڑھ لی ہے تو بس وہ جا کے جی پیپر کے چار دن بعد بھی جا کے دے رہے ہیں تو لگ بھگ دے کے آتے تھے بالکل دے کے آ رہے ہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ کہنے لگا مجھے کہ مجھے صبح میں دیکھا نا اس چیز کو تو میں پیپر میں ہی جا کے بیٹھ سکتا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک مختلف ہو رکھا ہوا ہوتا ہے اس لیے یہ نہ کریں کہ یہ کوئی جلدی میں ہے یا آہستہ ہے اس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا جب میں مدرسے میں آیا تو جب مدرسے کا اسٹارٹ تھا تو اب پہلی ہی جو الزربن تھا مجھے ایک ہفتے میں یاد ایک ہفتے میں اور میرے ساتھی تھے انہوں نے ایک ہی دن میں یاد کر ایک دن میں ہوتے بھی حافظ سے ہم تو ضرورت انجینئرنگ کر کے آئے تو یاد کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا لگانا بھی مشکل تھے تو مجھے ایک ہفتے میں یاد ہوئی میرے سارے دوست مجھ سے ہنسا کرتے تھے بہت ہنستے تھے ویسے اس کو دیکھو اس کو ایک ہفتہ ہو گیا دان یاد نہیں ہو رہی ذرا با یا یذ گزر با اور میرے ذہن میں وہی چیزیں بیٹھی ہوئی تھی بھائی یہ زارا با یس ریپو کیوں ہوتا ہے یہ زارا با جس یہ زارا با یز ہے تو یس ریبو کیوں نہیں تو میں وہی تھی ہر چیز کے اندر لاجک ہر چیز میں لاجک لیکن وہ یاد کرتے تھے سارے اس طرح یاد کر لیتے تھے لیکن ہوا یہ کہ میں نے ایک ہفتے میں یاد تو کر دی سب کچھ ہوا لیکن جب ایگزام ہوا ایگزام جب ہوا تین مہینے بعد ایگزام ہوتا ہے ہمارا سمائی کا ایگزام تو میرے میرے اس سب کے اندر خیال میں پہلے سمائی کے اندر میرے نائنٹی نائن مارکس تھے سو میں سے ننانوے مارکس ننانوے اور میری پہلی پوزیشن پورے اس کے پہلی پوزیشن اور باقی جو تھے جتنے جنہوں نے یاد کیے ہوئے تھے سب کچھ وہ کیے ہوئے تھے وہ گردانے انہوں نے شروع میں تھوڑی سی اس طرح کر لی بعد میں گردانے یاد نہیں تھی اور مجھے سب سے زیادہ یاد ہوتی گردانے اس لیے ان چیزوں پہ وہ نہ رہے کہ جی خیر جی فلاں نے جلدی بتا دیا میں نے ایسا بتا دیا کوئی بات کوئی اس پہ نہ ہو رہا ہے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے نا کہ بات ساتھی ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہم ہر بندہ اپنا اپنا وہ کرے یہ نہ کریں آپس میں کہ جی ہمارا اپنا کا اچھا مقابلہ میں نے جلدی بتا دی ہے میں نے نے اس فلاں نے کرنے یہ ہر ایک کا اپنی اپنی ایک لائن ہے اپنا اپنا ایک راستہ ہے ہر بندہ جا رہا ہے وہ جتنی اس میں محنت کرے گا جتنی اس میں محنت کرے گا چلتا جائے گا اللہ کے ہاں ہر بندے کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے جی تو ہم لکھتے ہیں کمانا کیا آیا نقطوب نقطوب ترجمہ جب کریں گے تو کیا آئے گا نقطوب وہ سب مرد جانتے ہیں جاننے کا معنی کیا تھے علیما یا علم یا علموں سے آپ کریں یا لم ہے نا یا لم تو وہ سب مرد جانتے وہ سب مرد جانتے ہیں سب مرد جانتے ہیں ٹھیک ہے یا لمحوں سے آن کریں تو آپ پتہ چل جائے گا کہ بھی کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یا الامون یا الامون وہ سب مت جانتے ہیں یا الامون نام یہ ہاں اس کو کیا کہیں گے اس کی کو شرح شراب تو آپ لوگوں نے شرح وغیرہ سے نہیں کرنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود سوچ خود سوچ کے اس کو حل کرنا ہے یا الامونا کس سے پوچھے بغیر خود غلط بتائیں کوئی بات بتائیں دس کا غرض بتائیں بیس کا غرض بتائیں میں ان شاء اللہ کوئی سے برا نہیں مانوں گا آپ کو آتا نہیں خود لیکن سوچتے ٹھیک ہے نا یا مونا وہ سب مت جانتے ہیں میں روکتا ہوں من یمنا یم نو سے میں روکتا ہوں یم نو ہے نا تو میں روکتا ہوں میں میں ادھر کیا آئے گا شروع میں تو میں روکتا ہوں یم نو سے یمنا سے ہاں جی یہ آ جائے گا ام نو ام نو میں روکتا ہوں ام نو تم سب چھوڑتے ہو چھوڑنے کے مانا کیا ہے تارا کا یق روپ تارا کا یت روپ یت روپ سے یت روپو سے کیا ہے تم سب چھوڑتے ہو تم سب چھوڑتے ہو تم سب مرد چھوڑتے ہو ٹھیک ہے تم سب مرد چھوڑتے ہو یعنی تارا کا یق روپو سے لیکن اسی کا گردان کرتے ہیں دراصل تم سب چھوڑتے ہو ترک کا یت رکو یت رکو ہے نا میں کرتا ہوں یہ کون سا سیگا آئے گا نواں سیگا آئے گا کیا اچھا، نواں سیگا یت رکو یت رکانے یت رکونا تت رکو تت رکانے یت رکنا تت رکو تت رکانے تت رکونا ٹھیک ہے تت رکونا تت رکونا تت رکونا نہیں تت رکونا ہو جائے گا تت رکونا وہ سب عورتیں سنیں گی یس ماؤ سے سے نا یس ماؤ وہ سب عورتیں سنیں گی وہ سب عورتیں سنیں گی یس ماؤ سے وہ سب عورتیں سنیں گی وہ سب عورتیں سنیں گی سیگا وہ سب عورتیں سنیں گی وہ سب ہوں سب عورتیں سنیں گی یس ماں انار سمانا وہ سب عورتیں سنیں گی یس مانا تو ایک عورت روکے گی روکے گی روکنا منع یمنا سے منع یمنا تو یمنا ایک عورت روکے گی تو ایک عورت روکے گی ٹھیک ہے دسواں سیکھا آئے گا تو ایک عورت روکے گی آئے گا رو یترکو یترکان یترکون رکونا ہاں، نہیں بلکہ یہ نہیں روکے گی نا من یمنا یمنا یم ٹھیک ہے روکے گی روکنا چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یم نو ہاں، یمنا آنے یم نہ اونا تم نو تم نم نا تم نو تم نہ تم نونا تم نا ٹھیک ہے تم نئینا ایک اور این تم نئی نا ایک عورت تم ناؤ کون سے سیکھا ہوگا تم ناؤ سیکھا ہوگا وہ ایک عورت روکے گی تم ناؤ اور تم نا تو ایک عورت روکے گی تم ہی نا دیکھیں آگے تم دو مرد لکھو گے لکھنا کیا ہوتا ہے کتا کا یب سے یو سے تم دو مرد لکھو گے تم دو مرتبہ کا سیکھا ہے لکھنا یب سے یو سے کریں گے تو کیا بنے گا تم دو مت لکھو گے ہاں۔ لکھیں یکتبو یکتبان یکتبونا تختبو تختبان یکتبنا تختبو تختبان تم دو مت لکھو گے تختبان تم دو عورتیں لکھو گے اس کو بھی دیکھیں تختبان تم دو عورتیں لکھو گے تو یہ بھی کیا آئے گا تم دو عورتیں لکھو گی یہ بھی آئے گا تختبان ٹھیک ہے آگے تم سب عورتیں سنو گی تم سب عورتیں سنو گی یا یسما عورتیں تم سب عورتیں تم سب عورتیں باروسی تم سب عورتیں سنو گی ہاں دیکھیں ہاں، یس یسمان یس تسما تسمان یسمان تسما تسمان ہے تسماؤن تسم تس تسمان ہے تسمان بارہواں نا تسمان تسمان تم سب عورتیں سنو گی اچھا جی ہم روکتے ہیں ہم روکتے ہیں منا یمن سے ہم روکتے ہیں ہم روکتے ہیں یمن ٹھیک ہے نا نم نو ٹھیک ہے نا کیا آ جائے گا نم ہم روکتے ہیں نمنا نم نو ہم روکتے ہیں میں ایک عورت سنوں گی میں ایک عورت سنوں گی سمے یس ماؤ ٹھیک ہے نا میں ایک عورت تو یس ماؤ سے یس ماؤ سے کیا ہوگا میں ایک عورت سنوں گی میں ایک عورت سنوں گی نا میں ایک عورت سنوں گی اسماؤ میں تو ہے نا میں آ گیا نا میں تو مظاہرے کی جب بات آئے گی نا سنتے ہی سنتے تو شروع میں آنا ہے کوئی بھی سیگا آ جائے گا اس کے شروع میں کیا آئے گا کوئی بھی مستر ہوگا شروع میں حمزہ آئے گا سمجھ رہے میں جب میں آ گیا تو حمزہ شروع میں آنا ہے تو کیا آئے گا اسماؤ میں ایک عورت سنوں گی اچھا جی آگے وہ دو عورتیں لکھتی ہیں لکھنا یکتبو سے یکتبو سے نا یکتبو سے تو وہ دو عورتیں لکھتی ہیں وہ دو عورتیں لکھتی ہیں وہ دو عورتیں یکتبو یکتبان یکتبونا تختبو تختبان وہ دو عورتیں لکھتی ہیں تختبان تختبان آگے آ گیا ہم جانتے ہیں یا علم سے جاننا یا علم سے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم ہم آ گئے تو آنا ہے کیا ہم آ گیا تو شروع میں آنا تو جاننا تو کیا آئے گا نالم نالم ٹھیک ہے نالم علم جب ہم آ گیا تو شروع میں آنا ہے جب میں آ گیا تو شروع میں ہم آنا ہے ہم جانتے ہیں نالم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ ہے جو میں وہ کہہ رہا تھا کہ سرف نہ پڑھنا کیوں ضروری ہے گرامر کا آنا کیوں ضروری ہے جب آپ کو اتنی سی چیزیں آ جائیں گی تو ابھی دیکھیں عربی سے اردو کرنا اردو سے عربی کرنا یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ بھی ترجمہ کرنا آپ کو آ جائے گا کہ بھی اگر کیا آ رہا ہے تب آ رہا ہے یا آ رہا ہے کیا چیز آ رہی ہے ترجمہ کیسے ہوگا آپ کو اس لیے گرامر پڑی جاتی ہے اس لیے گرامر پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنی ہیں آپ نے تھوڑی سی ہمت تھوڑی سی ہمت میں بار بار اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا ہی دھوکہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے بہت حملے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے بہت حملے ہوتے ہیں یہ مشکل کام ہے مشکل ہے کیوں اپنے آپ مصیبت میں ڈالتے ہو کیا تمہیں ضرورت پڑی ہے بس ٹھیک ہے زندگی چل رہی ہے اس کی کیا ضرورت ہے نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے اسے بار بار آپ کو کروں گا بار بار تسلی بھی دوں گا ہمت بڑھاؤں گا کہ جی کوئی نہیں کوئی نہیں خیر ہے ایسا چل لو لیکن چلو صحیح کرتے رہو کرتے رہو تھوڑی سی ہمت کرتے رہو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہ ایک گھنٹے کی جو میں کلاس لیتا ہوں آپ ایک گھنٹے کی یہ کلاس لیں اور پندرہ سے بیس منٹ اور آپ چلیں آدھا گھنٹہ اور دے دیں تو انشاءاللہ شاء آپ کا سال کمپلیٹ ہوگا سال انشاءاللہ شاء آپ کو کمپلیٹ ہوگا آپ کی اچھی خاصی عربی کے ساتھ مناسبت ہو چکی ہوگی اچھی خاصی ان عربی کے ساتھ مناسبت ہو چکی ہوگی جی، اگر آپ نے صحیح طرح اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ نے دیا ایک گھنٹہ ادھر جو میں وہ کرتا ہوں اور آدھا گھنٹہ آپ اور ساتھ وہ دے دیں جس اس کو یاد کرنے کے لیے سبق کے لیے تو ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خاصی مناسبت ہو چکی ترجمہ کرنا آپ کو شاء اللہ آ چکا ہوگا اچھا خاصا میری کتاب کوئی آئی ترجمہ یا عبارت کے ساتھ بھی ان شاء اللہ مناسب پیدا کریں گے کہ عبارت بھی آپ کو پڑھنی آتی ہے عبارت پڑھتے جائیں اور ترجمہ بھی کرتے جائیں تو وہ آ گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے پھر تو عربی ایسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ اردو کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اردو کتابوں کا اور اردو اور عربی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اردو کی کتابیں پڑھنا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اردو آسان ہے اردو کی کتابیں لیکن جب آپ عربی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے تو آپ خود کہیں گے جیسا میں نے کل بھی کہا تھا عربی بھولتی نہیں ہے عربی عبارات عربی بھولے گی نہیں اردو کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے عربی اور فارسی بندے کو نہیں بھولتی ان زبانوں کی خاصیت ہے یہ انشاء اللہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جتنا بھی ہو جائے آپ نے سارا ریپیٹ کرنا ہے آپس میں جو ساتھی ہیں کوئی ایک ساتھی بھی نہ بیٹھے جو سبق نہ سناتا ہو کوئی ایک ساتھی بھی نہ بیٹھے آپ نے سب نے جو ساتھی کمزور ہیں وہ اچھے ساتھیوں کو سنائے ٹھیک ہے جو اچھے ساتھی ہیں وہ بھی یہ نہ کہیں جی ہمیں تو سب کچھ آتا ہے ہمیں تو سب کچھ آتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے یہ جو جاننے کا جو ہوتا ہے نا مجھے میں تو جانتا ہوں اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں انسان کو بار بار بڑی بری مار مارتا ہے بہت بری مار مارتا ہے انسان اس لیے وہ جو جانتے ہیں وہ بھی سنائے جو نہیں جانتے وہ بھی سنائے اور کمزور ساتھیوں سے تھوڑی سی ہمت کریں وہ تھوڑے سے کر کے یاد کریں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ شاء فصل نمبر تین آگے سے شروع کریں گے نقل تاکید والی فصل نمبر تین بس آ کے ان کام اب آسان ہوگا اگر مظاہرے کی گردان آپ کو آتی ہوگی اس سے کئی آگے گردانیں جو آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی مظاہرے کی گردان یاد کرنے کی وجہ سے آگے جو گردانیں آئیں گی وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی مظاہرے کی وجہ سے سے پیچھے کچھ اتنا بچتا ہی نہیں ان شاء اللہ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہے لے لیں آپ لوگ اپنا کوئی بنائے نا کوئی گروپ بنائے نا گروپ بنائے سارے گروپ بنائے ٹھیک ہے جو ساتھی کچھ کمزور ہوں وہ کر لیں گروپ بنائے اور یہ مطلب یہ کہ جی ہم دو دو کا گروپ بنائیں گے بس ہم دو کا گروپ بنائیں گے انہیں کو سنائیں گے نہیں کوئی بات نہیں ایک گروپ کے اندر دس بندے بھی ہو جائیں تو کوئی نہیں فرق پڑتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ساتھی ہیں وہ ان سے وہ کر کے تو یہ جو ہے اتنا کر لیں سارے وہ کریں ایک سارے گروپ بنا کے اس مطابق آپ لوگ کرتے رہیں ٹھیک ہے نا کوئی وہ نہ رہے کسی ہم چلو جی کوئی نہیں آج نہیں سنائے کل سنا دیں تھوڑا تھوڑا ٹائم پہ سناتے زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو کا نہیں رکھنا سر دو کا نہیں رکھنا دو سے زیادہ زیادہ کا بھی کریں یہ نہ ہو کہ جی, اچھا جی، میں تو فلان کے ساتھ ہوں میں تو فلان کے ساتھ ہوں کوئی بات نہیں زیادہ کا بھی ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں چار ساتھی بن جائیں پانچ بن جائیں جتنی مدد کریں گے اپنے کمزور ساتھیوں سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ جی، میرا ٹائم زیادہ لگے گا میرا ٹائم ضائع ہوگا ٹائم ضائع نہیں ہوتا یہ جو ہم سبق سمجھ رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر ہمیں خود فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ایک میں ایک سے ایک دفعہ سنوں گا وہ مجھے اتنا نہیں ہوگا جس میں دس دفعہ سنوں گا تو مجھے اتنا پختہ ہوگا میرا اتنا پختہ ہوتا ہے اس لیے اس چیز کو وہ نہ کریں کہ جی میرا ٹائم ضائع ہو میں اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ کتاب میں پڑھاتا کہ میں یہ کتاب بچوں والی کتاب پڑھا رہا ہوں کی میں بچوں والی کتاب پڑھا رہا ہوں میں نے خود بھی پڑھنے کے زمانے میں بھی میں اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا کہ جی یہ کتاب جو ہے یہ سب کی کتاب نہیں ہے ہم نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے کیونکہ ہمیں یہی یہ کتاب نہیں